نمبر چھتیس عاشورہ کے روزے میں یہود کی مخالفت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشور و امر سیام ہی قالو یا رسول اللہ انََََََََََََََََََََہ یومن تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم صمنا اليوم التاسعة قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو وہ دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آئندہ سال ہم انشاءاللہ شاء اللہ عاشورہ کے روزے کے ساتھ نو محرم کا بھی روزہ رکھیں گے تاکہ سوم عاشورہ کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے اور یہود و نصارہ کی مخالفت بھی ہو جائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آئندہ سال آنے سے قبل ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے